حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا ہم میں بنو نجار میں سے ایک شخص تھا اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی یعنی یاد کی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا وہ بھاگ کر چلا گیا اور اہل کتاب کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس کو بہت اونچا اٹھایا اور کہا یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کرتا تھا وہ اس کے آنے سے بہت خوش ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ہوتے ہوئے اس کی گردن توڑ دی انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور اسے اسے دفن کر دیا دیا صبح ہوئی تو زمین نے نے اپنی سطح کے اوپر پھینک تھا انہوں دوبارہ وہی کیا اور اس کی قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا پھر صبح ہوئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا انہوں نے پھر تیسری بار اسی طرح کیا اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا صبح کو زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہوا تھا تو انہوں نے اسے اسی طرح پھینکا ہوا چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چالیس